اصل حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کی کھڑی کو جھٹلایا ہوا ہے اور جو کوئی قیامت کی کھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے